جناب ابو قلابہ اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا فَيَوْمَئِذِ يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ وَلَا يُوثَقُ وَثَاقَهُ أَحَدْ یعنی يُعَذَّبُ اور یو مجہول سیخوں کے ساتھ امام ابو داود اللہ کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے خالد اور ابو قلابہ کے درمیان ایک راوی کا اضافہ کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھیانوے